حضرت ابو غطیف حضلی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں مسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں ان کے ارشادات سن رہا تھا جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھے پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا نماز پڑھی اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھے پھر جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا نماز پڑھی پھر اپنی جگہ تشریف لے آئے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے یہ ارشاد فرمائیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے یا سنت انہوں نے فرمایا تم نے میرا یہ عمل محسوس کر لیا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا نہیں یہ فرض نہیں ہے اگر میں صبح کی نماز کے لیے وضو کروں تو اس کے ساتھ سب نمازیں پڑھ سکتا ہوں جب تک وضو نہ ٹوٹے بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے جو شخص پاک یعنی باوضو ہونے کے باوجود وضو کرتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں بھی نیکیوں کی رغبت رکھتا ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو بارہ